علاج توازو تو انکشی ہاں۔ یہ بیان اس پہ حضرت بھی فرمومت کہ انسان جسے میں کبر غرور کروں حدیث قدسی چاہیے حدیث قدسی جاگو اچھے پانے تشریح کرم حضرت ہو حدیث قدسی وہ کہلاتی ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آگو پانے فرموتی کی رسول پاک سمو سکو حدیث شریف بیاگو رسول اللہ سم فرمائن کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ فرما قرآن پاک سم سکیں قرآن پاک علاو مسئلہ یہ حدیث پاک یہ قرآن پاک کیا مگر حدیث پاک مگر نسبہ کی سن کر حسن اللہ تعالیٰ سن یہ چلی حدیث قدسی قرآن کریم میں تو وہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہی جلی نہیں وہی جلی وہ قرآن پاک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے الکبریا و ردائی کبریا کے معنی بڑائی حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے کوئی شخص اگر کسی کی چادر چھیننے لگے دنیا میں تو اس کو کیسے سمجھا جائے گا بہت خراب آدمی ہے یعنی کون سا دسپٹ والی بیاکاست تو اس فکر پہ کیا دَپان ہیٚکِو بدتمیز انسان تو جو شخص بڑائی اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے دوسروں میں بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے اپنی بڑائی کی دوس دکھانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھین رہا ہے کہن چادر جو والن اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھینے گا اس کا حال معلوم ہے کوئی اپنے جیسا انسان ہو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اپنے سے دو گنا تین گنا طاقت ہو پھر بھی اس کا کسی چیز سے مقابلہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت غیر متناہی ہے وہ القاہر فوق عبادی تمام بندوں پر قاہر ہے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض اللہ تعالیٰ چاہیں تو اوپر سے عذاب نازل کر دیں چاہیں تو قدموں کے نیچے سے عذاب لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے قدرت ہے کل کائنات حق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے سانپ بچھو یہ بھی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں شیر بھیڑیے یہ بھی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے جس مجرم کو اپنی جس مخلوق سے پٹوا دیں جس سے چاہے سزا دلوا دیں اس کو یہ پورا اختیار ہے اور یہ برابر ہوتا رہتا ہے امراض انسان کے بدن میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی انسان کے دشمن ہیں خارجی حوادث ہیں وہ بھی انسان کے دشمن ہیں کسی کے گلٹی نکل آئی کاغذہ ہو گیا جپ ہو گئی ایسے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں یہ امراض بھی خداون تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے جس بندے کو جس مجرم جس ملزم کو جس مخلوق سے چاہیں پٹوا دیں اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھینے گا گھسیٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کسی سے پٹوا دیں گے بس بڑائی اپنے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے آدمی غور کرے کاہے سے پیدا ہوا ہے ناپاک نطفے سے ماں مہین سے سل سال سے ہم مسنون مصنون سے پیدا ہوا ان کی سعری الفاظ قرآن پائے کنجائے فرمو اللہ تعالیٰ ماں مہین کنجائے فرمون سلسال سال کنجائے فرمون ہم مصنون ایسے طریقے پر کہ جب ماں اور باپ آپس میں ملتے ہیں چھپ کر ملے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے اور اس ملنے کا اثر یہ ہوا کہ شریعت نے ان کو کہہ دیا کہ تم ناپاک ہو نماز پڑھنے کے قابل نہیں تم مسجد میں جانے کے قابل نہیں قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں اس طریقے پر تو پشتے پدر سے شکم مادر میں انسان آیا حدیث میں آتا ہے کہ جب نطفہ ہوتا ہے تو ایک ملک معقل فرشتہ جو اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے کہتا ہے یا رب نطفہ یا رب یاربی نطفہ اے پروردگار یہ نطفہ ہے آپ کا کیا ارشاد ہے اس کو باقی رکھنے کا یا ختم کر دینے کا اگر اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے تو چالیس روز میں وہ علاقہ بنتا ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا رب <clears throat> یا رب یہ تو علاقہ ہو گیا پھر اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے تو چالیس روز میں وہ مضرا ہو جاتا ہے یعنی الکا مطلب ماز پھٹو جھٹوس بن پاتی تک پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب مضغا پھر اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر ہاتھ پیر پیدا ہوتے ہیں جان پڑتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے جو خون ہر مہینہ عورت کو آیا کرتا تھا حمل کے بعد وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی جسم کی تیاری کے لیے ضرورت اس خون کی ہے تو خون وہاں مستقل غذا بن رہا ہے پھر اس کے اندر جان پڑ گئی وہی خون اس کی غذا بن رہا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر حق تعالیٰ اس خون کو دودھ کی شکل میں بدل کر پلانے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور بچہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تمیز نہیں کوئی علم نہیں طاقت نہیں نہ کروٹ بدل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے اور نہ اپنی کسی تکلیف کو بتا سکتا ہے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کچھ پتہ نہیں کہاں درد ہے روتا ہے بے تحاشا روتا ہے اس کو چپ کرنے والے بہلانے والے بھی تھک جاتے ہیں نجاست میں ملوث ہو گیا اس کو کچھ پتہ نہیں وہ اپنے ہاتھ کو چوسنا شروع کر دیتا ہے چاہے نجاست میں بھرا ہوا ہو اس کو کچھ پتہ نہیں غرض یہ کہ ایسی حالت میں انسان پیدا ہوا اور رفتہ رفتہ اس کے حالات حواس درست ہوتے رہے عقل آتی رہی سمجھ آتی رہی بولنا سیکھا بات بولنے لگا غذائیں کھانے لگا تو جس کا مبدع یہ ہے وہ کس واسطے تکبر غرور کرتا ہے غور کرنا چاہیے قرآن پاک میں ہے بقیان فسکو افلا و اپنے نفسوں میں دیکھتے نہیں ہو غور نہیں کرتے سوچنا چاہیے کیسے کیسے پیدا ہوئے تھے کیسے اور کیا کیا اتوار ہمارے اوپر گزرے ہیں اور موجودہ حالت میں جب جوانی کا زمانہ آیا بچپن کا زمانہ ختم ہو گیا جوانی دیوانی کہلاتی ہے اشباب شعبۃ من الجنون مشہور ہے جوانی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن خود دیکھ لے کہ کتنی مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے روزانہ کتنا پیشاب اس سے نکلتا ہے کتنا پاخانہ نکلتا ہے اور اس کی کیا حالت ہے سیب کھایا امرود کھایا تین گھنٹے کے بعد کس صورت میں وہ نمودار ہو کر باہر نکلتا ہے نہ اس کے نام لینے کو جی چاہتا ہے نہ آنکھ سے دیکھنے کو دل چاہتا ہے نہ ناک سے سونگنے کو جی چاہتا ہے نہ ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے اس کا نام ہی غلیظ رکھا گیا غرض غذا کیسی صورت میں نمودار ہوئی یہ حضرت انسان کی صحبت سے بنا ہے وہ اچھی غذا اشرف المخلوقات کے پیٹ میں داخل ہوئی تھی اس کی صحبت میسر آئی جس سے اس کا رنگ بھی بدل گیا اس کا ذائقہ بھی بدل گیا اس کی تاثیر بھی بدل گئی خوشبو بھی بدل گئی اس کی سب چیز کا ناش ہو گیا اس حالت میں وہ غذا نکلی اور انسان اتنا ضعیف و کمزور ہوتا ہے سوتا ہے تو کہیں چھت میں سے سانپ گر پڑے کاٹ لے وہ کیا کر سکتا ہے کوئی چور داخل ہو کر اس کا گلا گھونٹ دے وہ کیا کر سکتا ہے بچھو کاٹ لے کیا کر سکتا ہے زلزلہ آئے تو نیچے زمین کے اندر دس جائے اس کے قابو میں کوئی چیز نہیں سہارنپور میں ایک صاحب نے اپنے مکان میں نیا کمرہ بنایا ایک پرانا کمرہ تھا ایک نیا کمرہ ہو گیا پرانے کمرے میں رات کو لیٹے ہوئے تھے برسات کا زمانہ تھا بارش زور کی آ گئی خیال ہوا کہ پرانا کمرہ ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے گر نہ جائے نئے کمرے میں چلنا چاہیے تو جناب مرد و عورت بچے سب نئے کمرے میں چلے آئے جیسے ہی نئے کمرے میں پہنچے اس کی چھت گر گئی نئے کمرے کی سب ختم ہو گئے گئے تھے بچاؤ کے واسطے لیکن ختم ہو گئے اس لیے حق تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں انسان اتنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اندر بھی اس کے دشمن باہر بھی سب باہر بھی سب اس کے دشمن نجاست کو غلازتوں میں گرا ہوا ہے کیا تکبر کرتا ہے کیا بڑائی کرتا ہے کس بات پر اینٹتا ہے اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میرے اندر اعلیٰ درجے کی طاقت ہے میں پہلوان ہوں ہاں پہلوان میں طاقت تو ضرور ہے لیکن اگر فالج پڑ جائے تو فالج کا علاج مشکل ہے تو اپنے ہاتھ سے مچھی نہیں مچھی نہیں اڑا سکتا کوئی حرکت نہیں کر سکتا اگر اس کو روپے کا خیال ہے میرے پاس روپے بہت ہیں تو ایک جلا دیا سلائی میں سارا روپے ختم ہو جائے اسی سال کی بات ہے شابان کے مہینے میں ہتھوڑا جانا ہوا جلے باندھا مجھے وسنا تذکر کاری کہ کی کہتی جلا باندھا اور ہتھوڑا مجھے مدمت اللہ جو آج من کے ہاں۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ کھیتی کٹ کر گلہ جمع تھا اس میں آگ لگ گئی اور آگ کس طرح لگی تار بجلی کا درمیان سے درمیان سے ٹوٹا وہ گرا تو اس سے غلے میں آگ لگ گئی انہیں یعنی دانج تم نا بناون کی کیا صحیح ہے ہاں کپڑے کپرے بنا بناون یا بھن شکونا جتنا غلہ تھا سب جل گیا کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے اس کے لیے جہیز کی ضرورت ہے انہیں گاؤں والے اور جمع کروں گے چیزیں تفلق سے نہ غلہ فروخت کر کے جہیز بنائیں گے لڑکے کی شادی کرنی ہے اس کا ولیمہ کرنا ہے دعوت کرنی ہے مکان بنانا ہے کسی کا قرضہ چاہیے اس کو دینا ہے حج کا ارادہ ہے اس میں آگ لگ گئی اور سب منصوبے ختم ہو گئے تو حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اس سے جو شخص جتنا محتاج ہو ایسا گرا ہوا ہو ضروریات میں دشمنوں میں اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن وہ کس بات پر غرور اور تکبر کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں تھوڑا سا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک دوزک کی آگ میں جل جلا کر اس کا تکبر سارا نہ نکال دیا جائے اس کے بعد جنت میں اس سے پہلے تو داخل ہو ہی نہیں سکتا تو جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تجویز فرما لی اس کو آدمی کھینچنے لگے اور پھر پڑھنے اور عالم ہونے کے بعد اگر آدمی تھوڑا سا بھی پڑھ لیتا ہے تو بس اس میں اتنا نشہ آتا ہے کہ اللہ کی پناہ اتنا شراب میں بھی شاید نشہ نہ ہو وہ کسی کو نظر میں نہیں لاتا حالانکہ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے جس کی تجلی انسان کے قلب پر گرتی ہے قلب میں دل حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لسل علم و بکثرت روایتی انما ہوا نور یزا اللہ فی القلب علم کثرت روایت کا نام نہیں یعنی واریہ روایتی شر زبینی یا علم کے لیے بلکہ وہ تو ایک نور ہے جو قلب میں رکھا جاتا ہے جب قلب میں نور رکھا جاتا ہے اور قلب روشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو قلب ہی کو دیکھے گا قلب نظر آئے گا یعنی چاہیے دن بولنے میں پندرہ دل جیسے کہ ایک اندھیرا کمرہ ہے تاخانہ ہے کچھ پتہ نہیں اس میں کیا ہے تاخانہ سن میں ہی بولنے کی نا سن اس میں آپ نے ایک گیس جلا جلا دیا ایک بلب جلا دیا اب نظر آتا ہے کہ اوہو ادھر تو سانپ جا رہا ہے ادھر تو بچھو جا رہا ہے یہ کاٹنے والا ہے یہ ڈسنے والا ہے تو سب سے پہلے تو اس نور سے قلب کے اندر کی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ قلب کا کیا ہے قلب من دل قلب کے اندر حسد ہے قلب کے اندر بخل ہے قلب کے اندر ریاکاری ہے قلب کے اندر دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے قلب کے اندر چوری کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں قلب کے اندر ہیں لہذا علم کی روشنی میں سب سے پہلے آدمی کو اپنا جہل محسوس ہونا چاہیے کہ کتنا میں جاہل ہوں یہ علم کا صحیح فائدہ ہے کہ اس کو اپنے جہل کا ادراک ہو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے القول الجلیل اس میں یہ مقولہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو سب کچھ پڑھ کر پتہ چل گیا کہ ہم جاہل ہیں انہیں پتہ پتلج پتہ اس کا شکریہ دیوبند میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو فرمایا کرتے تھے جاہلین لڑکن کیا سنیں جاہلین کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے اور جب ان کی بخاری ختم ہو گئی تو اس روز فرمایا کہ آج سے تم لوگ جو حالین ہو گئے کیا بتا نہیں جوہیل کے کیا بجے دشمنی منجو فرق جوہیل کو اس قمر پہن جوہیل ہے حال کیا گو اس بار گاسر گاسر کو بخشن غفار غفار کو سٹھا زیادہ بخشن وول اگر رازق رزق دن وول رضا گو سٹھا رزق زیادہ دن وول تو بے خبر ہے حال کیا گو تو زیادہ بے خبر آش اور وہ علم ہی کیا ہے جو انسان کے اپنے عیوب نہ بتا سکے تو سکس علمی کو اس انسان عب ون کیوں سب سے بڑا علم کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب و جنوب کا پتہ چل جائے آنکھیں کھل جائیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے کیا کیا گندگی ہے جو حق تعالیٰ کی ناخشنودی کا باعث ہے یہ ہے علم کا فائدہ اور اگر علم کے ذریعے سے دوسروں ہی کے عیوب و جنوب کو تلاش کرنے لگ جائے آدمی تو یہ اہل علم کے لیے تباہ کرنے والی چیز ہے سلوک کن اور برباد کرنے والی چیز ہے جن لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے دوسروں پر تنقید و تبصرہ کرنے کا کہ ہر ایک کے اندر عیب نکالتے رہتے ہیں تو ساری زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اپنی کسی عیب پر ان کو کبھی توجہ نہیں ہوتی شاسن ساڑن ہی لکھن صاحب سبن متعلق ایڈ تمن تمن متعلق تھی تو ساری زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اپنے کسی عیب پر ان کو کبھی توجہ نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں حالانکہ علم دیا گیا ہے اپنے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے جنوب کو دیکھنے کے لیے جنوب نے گنا اپنی اصلاح کے لیے دیا گیا آدمی کو اپنا عیب معلوم نہ ہو تو کیا علم ہے ایک صاحب کے متعلق میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ فلاں صاحب عالم تھے وہ بدتی لوگوں میں تھے انہوں نے فرمایا والد صاحب نے کہ کیا علم جو سنت اور بدت میں فرق نہ کر سکے وہ کوئی علم ہے یوں فرمایا نہ حضرت فرمان میں بنیت فلون کی زبردست بوڑ علم کیا فرما یہ میں سن بدتس من فرقی طے کریں تو سکس علم کو سکرس علم کو نا یہ انسان سے سنت کیا ہو حضرت سید عبد القادر قدس خود العزیز جو غوث اعظم کہلاتے ہیں بہت اونچے مقبولین میں سے تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ادراک ہوا احساس ہوا کہ خداون تعالیٰ کا خاص قرب ہے اور انوار و برکات کی بارش ہو رہی ہے بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں اسی اسنا میں ان کو پیاس محسوس ہوئی تو سامنے ایک صورت نکلی جس کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ اور اس میں چھلکتا ہوا عمدہ پانی پیش کیا گیا چونکہ ان کے پاس غیب سے کھانے پینے کی چیزیں آیا کرتی تھیں یعنی ایک ساتھ محسوس خاص اور آتمسل ہو ات من گو اخ صورت پہ نیو اتس مز پیل تر مز تریش بہترین مگر پیلوس سن سم کیا چونکہ حضرت علی سو گا مزے کن وقت کبی قرب سو گا من آج یہ قرآن پاک من جواب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ ن سنبھال نبی قرآن مجھے تمہ ماس کہیں قرآن من كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اذا كتب البخاري شريف من روايه آپ صاحب سب تو بند کے رزق کیسے رہو مکہ شریف مدد جو خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر خاتون ونن اسے اس کوٹری منز بند کلوب دیو خاتون صرف روشن دان کمکین اسے مجھ میں نظر دیوان بوچھا یہ جوان کیا اس کن اس بند تھوڑی سات شہید کرم دہ نت کرد تم دن تم لڑائی کر من وظر دان کیا پور مکئی شریفس منسلک تمہارا سمبا کن جائیں اخت بازرس بازر دن مسم کاز گلاس چائے کن نپ تم بنت بہرحال بہت دان نظر اب تہ امن روشن دان اس آسان کیا آسان رش بہرحال امت کے سی پروردگار یت معامل کرو من حضرت شیخ علیہ رحمت تم نشن غو مند کھین بہرحال امہ سات آو غو مز کیا آب آب کراشی پیال کیونکہ ان کے پاس غیب سے کھانے پینے کی چیزیں آیا کرتی تھی خواہ و کرامات ان سے بہت صادر ہوئے ہیں یعنی واضح کرامت اسی وجہ سے ان کی طرف سے عقیدے بھی لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں بس سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تقسیم کرنا انہی کے سپرد ہے نیچے اور لوگ انہی سے مانگتے ہیں خدا سے نہیں مانگتے جو شرک ہے کرامت سے ٹھیک نا بزرگ سے ولی خدا سے بلکہ سردار اولیا احترام سے احترام سے وسالت سے مگر منگت تھکن جمن یہ فرمان حضرت پانی سامنے پیش کیا گیا پینے کا ارادہ کیا خیال آتا ہے کہ سونے کا برتن استعمال کرنا تو حرام ہے سنسن باندھ بان کیا استعمال کروں تی زنان منڈس زنان مڈو صرف زیور استعمال کیا کر سک استعمال کرت کی امام شافی علیہ گئے ایک دو اکس گرس تک سرم سن چاند ہز کم چاند ہز سرم سا پہ حضرت گئے تمہیں سات واپس فرمو یہ اچھا دعوت قبول کریں ٹھیک کی می این سرم اک چاند ہز عیز بڑ ہدی عیص بڑ تم سو جانور بن بجے پخراس خبر لال پل کن کیاچن من بہ گس ہاران عیص بڑ تمس جانور بن مے دس یہ کیا دا سرم سرنڈ یہ چھدی مت منت چاندی صاحب آپ ضرورت یہ گئی ہز <laughs> امیک معنی گو مستورات ہکن زیورات استعمال کر چاندی پیلے چاند چمچہ یہ ہیکن استعمال کرت کی مسلمان پہ چاند ہند بان آمت حرام کر استعمال اور مرد ہیکن سون استعمال کرت کی زن ہک سون استعمال کر سن سن واج سن سن دور سن سن یہ سا یہ چین مرد ہوں سون بالکل استعمال کرت کہین آج یہ پیالس تراؤن تو گھر کیا سن سن سین پہ آس تروی پیالس اوتر یس جانس یہ تنہی بےقرار گومت میں تروس گردن کن نظر سن سن چین مے چین یہ بےچین گوت بینچین گو ابتدی گاس کیا حرام چیزو اور نافرمنی ست بہرحال زیٹ چھ ون کی نترت یوت اکس جانس وچ مجھ لگ سن سنس ہے یہ حرام دن سن واج لاندی وجازت مردس لاگن ساڑ چور گرام کت تمہیں کھاد نکرحال تم ہسائی کڑ سو وج مجھے حرام موج تم تھی بڑ موج دے یہ ہور دن امیک مانے گو چکر اتھ من کہ شاید کی گڑ گڑ ما گہرحال تو سن سن آو آؤ برو کن تر منس تریش حضرت ہو کہ آس اراد کروں خیال آتا ہے کہ سونے کا برتن استعمال کرنا تو حرام ہے رک گئے کیا ہو رہا خیال پھر خیال آتا ہے کہ حرام کرنے والے کون ہیں ہم نے حرام کیا ہم ہی دے رہے ہیں ایک الحام کو خدا جی طرف کہ حرام کچھ کرنا ایسے چائن چاند کیا حلال چلو چاہیے تو پیو نہیں پیو گے تو ناشکری ہوگی کیا گورنمنٹ کو فری دکھاؤں ناقدری ہوگی کفرانی نعمت ہوگا پکڑے جاؤ گے پھر پینے کا ارادہ کرتے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ تو طلبی سے ابلیس معلوم ہوتی ہے ابلیس کا دوخا ابلیس کا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم شریعت محمدیہ میں نسخ نہیں جو احکام ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں یہ نہیں کہ کسی کے لیے منسوخ ہو جائیں سونے کا برتن استعمال کرنا جائز ہو لا حول پڑی حضرت و فرما میں آئین خطر کہتے شمسی اس کی آلس میں حلال مادش یہ حلال حلال حضور یہ حرام حرام سروج میں کیا تو نہ نہ وہ وہ صورت رہی ہاتھ رہا نہ وہ پیالہ رہا نہ وہ پانی رہا وہ انوار و برکات بھی سارے ختم ہو گئے اتنے بڑے شیخ وقت کو شیطان نے پھانسنے کے واسطے ایسا پنڈال تیار کیا کہ انوار و برکات نظر آ رہے تھے لاہور پڑھ لی تو بھاگا اور بھاگتے بھاگتے کہتا ہے کہ تم اپنے علم کے زور سے بچ گئے کیا شیطان تلن طلن طلنت علم بچو حضرت حسن ورنہ تو اتنے اولیاء اللہ کو میں نے اس مقام میں لا کر جہنم میں بھیجا ہے تم چانے میں تریش کیا انہوں نے سوچا کہ شیطان تو خیر نفع کی بات کہہ ہی نہیں سکتا ان میں شیطان علی انسان ادبوں مبین وہ شیطان ان کے تعریف امسا حضرت نیم نتاز واریہ ڈل مگر چنہار ڈولس نے بنا تعریف ہی سہل بٹو علم حضرت فرمو و فرمواست اس میں بھی اس کی چال ہے جواب میں کہتے ہیں حضرت و فرمو اس کے علم کے زور سے نہیں بچا اللہ کے فضل سے بچا اللہ کے اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو علم کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا اس واسطے شیطان کا چکر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کو بھی پھانسنا چاہتا ہے امام راضی کے حالات میں ہے کہیں جا رہے تھے راستے میں ملا شیطان لگا مناظرہ کرنے شیطان لوگ کرنے مناظر سامنے سے گاؤں والا آ رہا تھا کھیتی کرنے والا کندھے پر پھالی لیے ہوئے یعنی لیون وسوس یا امام راضی نے شیطان سے پوچھا کہ بتا میرا ایمان قوی ہے یا اس کسان کا حضرت امام صاحب فرمو شیطان صاحب مشرا جاتی ایمان مضبوط کی نیمس زمیندار الگریس کے شیطان نے کہا کہ تیرا ایمان تو چٹکی میں اڑا دیں گے تیرا ایمان تو امام راجیہ سونا شیطان دونوں چون ایمان اڑا بس اس ہے چٹکے ایمان ایمان تو اس کا قوی ہے ایمان تو اس کا زمیندار سن امام راضی نے فرمایا کہ میرا ایمان تو تحقیقی ہے میرا ایمان تو میں سے تحقیق کروں یوں چم یاد کیوں چھم یاد استدلالی ہے بھائی کہ تلوئی دل اس کا ایمان تو تقلیدی ہے تم سے مول موج پڑھن تو تم تو پڑھن کلمہ استدلال کی چیز کو کیسے اڑا سکتا ہے شروع ہو گئی بحث شروع ہو گئی اتنے میں وہ کسان قریب آ گیا اس سے پوچھا کہ وہ بھائی خدا کہے انہیں خدا کتنے ہیں شیطان خدا ہے اس نے کہا ایک ہے کیا وہ نسب ہے خدا سکون خدا کیا وہ حد اللہ شریف شیطان نے کہا اور جو میں نے دلیل سے دو ثابت کر دیے اور جو میں نے دلیل سے اگر میں سوبید کری ذرائع تو سنوں زمین دار اس نے تھالی اٹھا کر کہا ابھی میں تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا شیتان تو بھاگ گیا شیطان نے کہا اس دلیل کا کیا جواب ہوگا امام راضی سب تو چین دلیلن دم جواب چانین دلیلن مگر میں وہاں تو یہ کیا جواب دوں گا شیطان تو اہل علم کے دلائل کا جواب دیتا ہے شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے شیخ شارانی نے بھی اس سوال و جواب کو نقل کیا ہے حضرت سہل ابن عبداللہ تستری اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے وہ غالباً نماز کے لیے جا رہے تھے راستے میں ابلیس ملا راستے میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے ابلیس بھی سمجھ لیا ابلیس نے بھی سمجھ لیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ابلیس نے کہا سہل تم کہتے ہو میری بخشش نہیں ہوگی شیطانند کیمسٹ ارے صاحب عبد اللہ تا شیطانس بخشن خدائے کی میرے اوپر رحمت نہیں ہوگی حالانکہ قرآن شریف میں ہے ان رحمتی وصیت کل شاہی اللہ تعالیٰ فرمان میں رحمت سے پر چیزس خود کیا غالب وسیع یہ قزیہ موجبہ کلیہ ہے رحمتی وصیت کل شاہی کیا میں شاہی نہیں یعنی پر چیزس پر تہذ رحمت بچس چیز بچس اللہ شاہی ماش لاشے لاشے ہوں لاشے کہنا تو محال ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں نہیں کہہ سکتے کہ میں لاشے ہوں لا محالہ شہی ہوں حضرت سہل فرماتے ہیں کہ اس کے اس سوال پر میرا یہ حال ہو گیا کہ مجھ پر سختہ تاری ہو گیا سانس پورا نہیں آتا آدھا سانس اندر کو آدھا سانس باہر کو آ رہا ہے منہ کا لوہا خشک ہو گیا اس کا جواب دبن کن چیز پہ تہذ رحمت بچوں کا چیز ہے تونگ رحمت ایسا زبردست اعتراض کیا چنانچہ جی میں لا حول پڑتا رہا اور پھر جواب دیا منسلو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سن ان رحمتی وسیعت الرشی پس اکتبہ زکا فرموز بالکل رحمت سے میں شرط آپ تم لوگوں نے یہ مدتی بھی زکا دن کیا دن یہ رحمت کس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اقامت سلاد کریں ایتا دیں نماز پڑھیں دوسرے فنا فنا ارکان ادا کریں اور تو یہ کام نہیں کرتا لہٰذا تیرے واسطے رحمت نہیں تیرے واسطے ابلیس کہنے لگا کاش آپ چھپھی رہتے کاش آپ کیا جواب دیا وہ جتنا زیادہ جواب ارے سہل تقیر تیری صفت ہے اس کی صفت اطلاق ہے یعنی تقیر کو کہاں چیز چیزن خطر کیا کروں خاص سن رحمت سے سچا عام کیا چیک کرتی خاص صرف نماز والن ہند خاطر زکات دن خطر اور تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اس کی رحمت کو مقید کر دیا فضاق تو علیہ تقون کے ساتھ تقلیب تو تیری صفت ہے کہا کہ قیاس والا شاہد ناجائز ہے قیاس الواجب الممکن ناجائز ہے تو ممکن ہے تو مخلوق ہے وہ خالق ہے واجب کو ممکن پر قیاس کرتا ہے یہ کہہ کر مذاق اڑاتا ہوا چلا گیا خوش علمی بحث کروں سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد اس اعتراض کا مجھے جواب نہیں آیا مجھے جواب تو شیطان ایسے ایسے چکر دیتا ہے ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ آدمی حق کا رہ جائے اس واقعہ کو حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے فیض الباری میں جس نے بقاری شریف عربی شرح فرماتے کہ افسوس میں نہیں سمجھا کہ شیخ سہل ابن عبداللہ کس بات کی وجہ سے خاموش ہو گئے وہ ملعون کہاں شیطان میرے سامنے آئے تو میں جواب دیتا ہوں شاہ شین بجمت آسا والا سے جواب تو انہوں نے جواب یہ دیا قرآن پاک میں رحمتی وصیت کل شعی ہے جس کا مطلب ہے رحمت میں وسعت ہے رحمت نے ہر شعی کی جیسے کوئی شخص کہے اس کمرے میں وسرت ہے پچاس آدمیوں کی کتنی مطلب تاندے لطفاس جس مسجد تو چاہے بل فیل اس میں ایک بھی آدمی موجود نہ ہو لیکن اگر آنا چاہیں تو پچاس آدمی اس میں آ سکتے ہیں تو رحمت میں مسترط ہے رحمت میں کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے جب خود ہی وہ نہ آئے جب خود ہی وہ نہ تو جب وہ آیا ہی نہیں رحمت میں تو اس کے لیے رحمت ہے ہی نہیں ان کو ہوں کم ہوا تم رہا کاری ہوں کیا زبردستی ہدایت کو چپکا دیا جائے گا نہیں فرمائے کہ اس میں رحمت کی کیا خطا ہے وہ خود ہی اس میں آنا نہیں چاہتا یہ جواب شاہ صاحب نے دیا غرض اہل علم حضرات کو زیادہ چکر دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے علم دیا گیا تھا اپنے عیوب معلوم کرنے کے لیے اپنے اپنے تاکہ اپنے عیوب کی اصلاح کی جائے اس کو شیطان نے خود اس عالم کے خلاف استعمال کرانا شروع کر دیا استغفر اللہ یعنی علم کے موجود تو پروردگار انسان سائڈ پانی اور مونا حضرت ہوتا انگسمن جی ہر جالو گڑھ کے ہی کچھ بول اینڈ کچھ یہ بوزن کٹس کیا کٹ ہسا علم روشنی امس صاحب گو پانس دلس بوزن کیا اندر کی شیطانند کرنا علم ان سی خلاف استعمال کہ وہ اس علم کی روشنی میں دوسروں کے عیوب و ظنو پر نظر کرتا رہے ان کے در پہ ہو گیا ان کے عیوب نظر آئیں گے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو اپنے دل میں اپنی بڑائی بڑھتی چلی جائے گی دوسروں کی ذلت و حقارت بڑھتی چلی جائے گی یہ نہایت خطرناک چیز ہے پھر ایسے علم سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی جب صاحب علم کے اندر تکبر بڑا ہوا ہو دوسروں کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو بڑائی کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اس علم علم میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے تو پھر اس کے علم میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے کچھ نہیں اہل علم حضرات کو خاص طور سے تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے ورنہ ان کی جتنی محنت ہے پڑھنے کی پڑھانے کی وہ ساری کی ساری برباد ہو جائے گی کیونکہ اتنا آسان زیادہ اہل علم اس لیے امنی حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنا علم عطا فرماتے ہیں اگر اس علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرما دیں جو کہ اس علم کی حفاظت کرے کہ وہ شیطان کے اعلی کار نہ بن جائیں تو ان کا حال دوسرا ہوتا ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا امام محمد و شاگرد امام ابو حنی فرم فرمایا کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپکے سے میرے کان میں کہا گیا کہ اے محمد اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں محفوظ نہ کرتا یعنی گزروس ریاست ہو دست شریف کات پہ پھچس پیٹ لکے انہوں تنس مجھنے پر دگار فرموس امام محمد اے محمد اگر عذاب دن میں آیا مقصد سے عذاب کرنا تھوا تھوان چنس سینس جم علوم کی بس کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوئی کچھ پوچھ یہ متاثر کہنے لگے کہ انتقال کس حال میں ہوا آپ کا تو حضرت انتقال یہ سب جو سبجو کیا پہ آپ فرمائے کیا کہوں باب المکاتب کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا کیا وہ سوچن مسئلہ کو سوچا مجھے پتہ بھی نہیں چلا وہ جان نکل گئی اگر خانوی علیہ رحمہ تم لکھا فرمو کو اگر مرن یت چھ چلے گزروس گو بس قلم پہ یوکن کاغذ یوکن ایک چیز گو انتقال حضرت فرما امام محمد سے تم سات کیا سوچن شرعی مسئلہ تکیاز جی، مسئلہ لکھن یہ لائبریری وچت وچتوں یہود پورمت آخر کتاب اس کریں شیتن شیتن جلدن مز کم آ محمد جامع صغیر جامع کبیر اور ہارونیات زیادہ کیسانیات کم کم کتاب سہل آئی کتب خان وش آ گان کے جمانن کر تبان پتہ گری نہ پانے پانے یہ کتب قان وچن یہ تو چھوٹے محمد کا حال ہے یہ تو تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا بہرحال کسی نے حضرت امام شافی کو خواب میں دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا یعنی گزرن پر کیا کو رخ تص فرمایا کہ عرش کی دائیں جانب مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر سچے موتی مجھ پر نثار کیے گئے انہیں یعنی عزت اکرام کو رم کر مفاد امام محمد سے پوچھا کہ امام ابو یوسف کہاں امام ابو یوسف بس گاہ شاگرد امام ابو بڑھ شاگرد تمہ پ امام محمد علیہ رحمت یہ پان ون پہ ہم جماعتی تھی نا کلاس گلوچ یا مگر ہوس پت کس امام محمد امام محمد نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کہاں کہا کہ اس کے اوپر ہے اس کے یعنی تم سے میان کھوتے تھے اور کہا پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کہاں ہیں پوکوں فوق ہیں وہ تو فرما تم ڈسنٹ تمہیں تم تم کی ہر جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرمایا ہے اس فضل نے احاطہ کر لیا ایسی چیزوں پر کہ شیطان کو رکھنا اندازی کا موقع نہ ملے تو وہ نور نالا نور ہیں ان کی زندگی کا کیا کہنا اور جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں بہت پریشانی ہوتی ہے اور فضل ملتا تو ہے خدا کی طرف سے لیکن کب ملتا ہے یہ اس وقت ملتا ہے جب آدمی اپنے کو چھوٹا سمجھے اپنے کو حقیر سمجھے ذلیل سمجھے اپنے مبدا پر غور کرے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا کتنی ناپا کی نجاست میرے اندر لگی ہوئی ہے کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوں اور پھر بیمار ہوں گا مرنے کے بعد قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے بدن پھٹے گا پیپ نکلے گی خون نکلے گا تمام آدھا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور حسین چہرہ نہ جانے کیسا بن جائے گا بدن کی طاقت بدن کی طاقت کیسی ہو جائے گی ان چیزوں پر آدمی غور کرے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ کا فضل شامل حال رہتا ہے علم صحیح سمجھ میں آتا ہے اور اس علم میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک آدمی لاکھوں کا استاد لاکھوں کے دلوں کو روشن کرنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو تریمی سیدس کیا فرمو کا علاج توازو ان کی شہری ہم تقرب تکبر بیانی بروز کن حضرت شیخ زکریا علیہ رحمت کتاب اپ جس میں سب ضرور پڑھی مل گئے تھے ان گئے اتنا اچھا، ام الامراض کیا تمام اندرونی بیماریوں کی جڑ اور اگر مفتی تقی صاحب عثمانی سے اصل مضمون لکھو فرمو دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ تکبر تھا کیا یوز گڈ نے گناہ گڈ نے نافرمانی یوز گمش پرورتن سے کیا ہوا چاہے شیطانوں کو نہ تکبر بہرحال فرموک تکبر علاج کیا آج دی جی ااری مستی ان شاء اللہ کنی امی بیان کہ بزرگوں دو مراقبہ مراقب مراغ بے یس مجھ کیا تھوڑا سا انسان کری خیال کہ جی قبر کیا جی، ہاں کن چھنس تیس اور بدن گز اور یور حسین چہرہ سوری پھٹ ختم گھن خاکہ سلے اس لیے یہ سب کن نظر سہ کر قبر غرور کی محلب اس شخص ریشمی جب لوگ حالانکہ ریشم لاگن حرام زبردست کبر غرور سان پکان بزرگ سمجھ محلہ محلب متآ کتنا پکان کبر غرور سان تمہیں زانت نا بہت زانس چون ابتدا تہ زان چون انتہا تہ زان ونکس چم پتہ ثقافت ابتدا اسی ناپاک قطر کیا اور آخرس پہ گھن مردار قبر من ترائن تو پھٹک تک ونکس یہ خبر خبر کتہ غلازت یڑ من امہ انداز پرموس یکدم گو تمس اثر بہرحال افطار وقت کے قریب جمعۃ المبارک غروب آفتاب سے پہلے تو ویسے دعا قبول گھن اس لیے پن پن سفر من روزو دعا من گھن مشغول دونوں چیزوں من گھن مشغول اللہ تبارک تعالیٰ دین عمل کرنے کو